اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز داخلين الكرام یقیناً اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں مذہب اسلام کی دولت اور نعمت سے مالا مال کیا ہے کیونکہ مطالعہ کر کر ریسرچ کر کر تحقیق کر کر ڈھونڈ کر قربانیاں دے کر مذہب اسلام کی دہلیز تک نہیں پہنچے اسلام بن مانگے بغیر طلب کے بغیر قربانی کے بغیر جستجو کے ہمیں مل گیا اس لیے یہ بات ہمیں حسم نہیں ہوتی کہ اسلام بہت بڑی ایک نعمت ہے اور اللہ تبارک تارا کے پڑو رہا پڑو احساسوں میں سب سے بڑا احساس اللہ کا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ابھی بھی نہیں سمجھ میں آئے کی بات ہے دنیا میں کروڑوں مسلمان اور اربوں لوگ اسلام کے ماننے والے نہیں آئے کی سمجھ میں اس لیے کہ اس کے بارے میں ہم نے کوئی جستجو نہیں کی ہم نے کوئی تلاش نہیں کی ہم نے کوئی قربانی نہیں دی ہم اپنی مرضی سے ختمہ کرانے نہیں بیٹھے تھے بھاگ رہے تھے ماں باپ پکڑ کر ہماری کتنا کروا دی ہم نے ابو بکر عمر سلیمان نام جو رکھا یہ ماں باپ نے رکھوا دیا اس وقت جو ملا تھے ممید تھے ان کو پوچھا تو انہوں نے نام دیا یہ سلیمان کون ہوتے ہیں پیغمبر ہیں یا شیخ بیچنے والے یا مچھلی پالنے والے ہمیں معلوم نہیں بابا نے رکھا تو رکھ لیا یہ عمر کون ہے پراپرٹی ڈیلر کنٹراکٹر اور ہول سیل کے ویپاری یا کوئی اور اچل میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور پسندیدہ بندوں میں صحابہ میں رکھ دیا اور اسی زمانے میں شیخ اڈھل نام رکھا گیا الحاظ جمعہ نام رکھا گیا اور مہنگوں کے نام یہ تم کا مہنا یہ ساون کا مہنا اور یہ وہ مہنگا کہ جس میں شوہر اپنی بیوی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا شادی نہیں ہو سکتی جیسے بہت سارے سکے چل رہے تھے آج بھی کئی عمر رسیدہ لوگوں میں یہ بڑھتا ہے جمعہ کا نام ہے جمعہ میں پیدا ہوا تو جمعہ مار رکھ دیا ہفتے میں پیدا ہوتا ہفتہ مار کر دیتا تو اس طریقے سے اس ناموں کے رکھنے میں شعور نہیں ہے ایسے ہی سلیمان ابو بکر عمر سمیہ ابینا زینب رکھنے میں بھی کوئی شعور نہیں کہ انہوں نے سمجھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت اور کردار سے متاثر ہو کر انہوں نے راہ رکھا آقائے تو عالم جناب محمد و رحم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں سے متاثر ہو کر انہوں نے نام رکھا ناما دیا اس زمانے کے مولوی کو وہ نام یاد تھے تو انہوں نے اس کو دے دیا اسی لیے کلام کا بغیر تو حل کہتا ہے انمون آدمی کا کہ یہ مسلمان احسان بتلاتے تمنو علیہ اسلام تم کہہ دو کوئی ضرورت نہیں تمہیں ہمیں اپنے احسان جتانے کی بھائی یا ہو یمنو آئی کو اندازہ تو یہ مان تم سوادی سورہ گجرات کی دوسرے روپوں کی آیتیں ہیں صاف اللہ کہتے ہیں کہ ہم احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ہدایت کی دولت میں مال کیا چاہتے کسی بت کا پجاری بنا دیتے چاہتے کسی جانور کا پیشہ پینے والا بنا دیتے چاہتے اپنے پیروں سے مٹی کر تو اسی بت کی پوجا کرتے بلّا ہو جو تم الحدا اللہ کہتے ہیں احسان ہم جتاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ہدایت کی دولت پہ مانا مانا دیا پانی ہے اسلامی نہیں اگر تم سچے ہو کوئی ضرورت نہیں اللہ کو احساس بتانے کی اپنے مسلمان بتانے کی اپنے مومی بتانے کی اللہ کا غرب اللہ کا احسان اللہ اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے ہندوستان کے اندر جتنے کنکر ہیں اتنے شنکر ہیں خدا نہ کرے اللہ اگر کسی اور خاندان میں پیدا کر دے گا اور پریوار میں پیدا ارے مسلمانوں کے خاندان میں پیدا کر کر تاریخی ہے مسلمانوں کے خاندان میں مسلمانوں کے پریوار میں پیدا ہو کر عورتیں رنگیوں کی طرح نہیں کر رہی مسلمانوں کے پریوار میں ابو بکر عمر عثمان علی نام رکھ کر کیا اللہ کے گھر کا قتل نہیں کر رہے آپ دوسرے مذہب کی بات کر رہے ہیں آج فجر کی نماز آپ نے مسجد میں با نماز پڑھی ہے آپ نے کہا اسلام میں اور کفر میں فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے نماز کے لیے اٹھا جگہ ایمان اور اسلام کے جھنڈے کو لے کر نکلا اور بازار کے لیے نکلا تو دیکھنے والی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ اس کے بہانے کی سوراخ میں ایک جھنڈا گڑا ہے اور اس پر دنیا کا جھنڈا لگا ہوا ہے یہ حدیث ہندو دھرم میں عیسائی دھرم میں یہودی دھرم میں اسرائیلی میں امریکیوں میں نسارا میں بدھ مذہب والوں میں یہ تو پیدا ہونا بہت دور کی بات اسلام اور مسلمانوں کے سائن میں بننے والے قوم کون سا اسلام سے محبت کر رہی بری نہ ہو یقین انہدا کوئی ایمان اللہ کا احسان کہ اللہ نے تمہیں ایمان دیا تمہارے ساتھ کی وجہ نہیں تھی زمین آسمان کے سزا میں دے کر تم لے لیتے تمہارے باپ کے بجان نہیں تھی اللہ کی ساری نعمتوں کے بدلے میں تمہیں ایمان مانگ جاتا کرو بے قدری کرو دو میری ہوئی نکاح سے دیکھو کب تک کرو گے کہاں تک کرو گے اور کہاں کام کر جاؤ گے آ رہا ہے قبرستان میں اتنا ہی رہنا یا رہو اتنا اتنا اینا ہسا رہو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے پھر ہم چنتا کریں گے ہوئے گنیش کا پجاری رام کا پجاری لکشمن کا پجاری دیوی دیواؤں کا پجاری وہ نہیں بات کر جائے گا تو بات کر جائے گا میرے سٹی امپورٹنٹ کار پہ بیٹھ کر جا مسجد کا جنازہ تھا تو لے گا نہیں لیتا مسلمانوں کے قبرستان میں آئے گا یا ایک غیروں کے جہاں اس نے دفن کیے جاتے ہیں وہاں جا کر اپنے جسم کو جلد کہاں وہ بھاگے گا کون اللہ کی پکڑ سے بھاگ کر بچ نکلا ہوں ملا کی بول تم تو رسونا کلا آج مل بھائی بھی بھائی صلی اللہ علیہ وسلم دیجیے اس موت سے تم بھاگتے ہو پر ہو ملا تم وہ موت تم سے ملنے والی ہے تم بھاگو گے وہ تمہیں نہیں چھوڑے گی سما گیمت اور آدمی سے بچہ چاہتا اور کتنے لوٹ کر جانا ہے اللہ سے آدمی آپ کب تک چھلتے رہو گے گاڑیاں آرام کے میں کب تک کھاتے رہو گے دنیا کی پوجا کب تک کرتے رہو کب تک کرتے رہو گے یہ تو اخیار کے طریقوں پر کب تک کب تب تک چلو گے اور کون نہیں کر بچا بریشا کو لبی کو من میں نظاروں گی بات ساتھ احساس ہمارا میرا نام تم لیتے ہو میرے محبت پر ضرور پڑھتے ہو میرے قرآن کو چھوتے ہو میرے قرآن کی تلاوت کرتے ہو یہ ساتھ ہمارا ہے اور جسے یہ دولت مل رہی اللہ کی ساری نعمتیں اسے مل گئی اور زمین آسمان کے خزانے کا کوئی مالک ہوا لیکن ایمان اگر اسے نصیب نہیں ہوا میرے رب کی عزت و جلالت کی قدم کروڑ کروڑ ہاتھ درجے بہتر ہے باہر کا کیڑا اس انسان سے جسے سب کچھ تو ملا مگر ایمان نہیں ملا اسلام نہیں ملا اسی لیے سرور آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے جو صبح میں تین مرتبہ پڑھے گا اور شام میں تین مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیں گے جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی اللہ کی رضامندی کا پروانہ اسے حاصل ہو جائے گا کیا ہے تو وزیر میں اللہ کو رب کام کر راضی ہو گیا وہی اسلام پینا اور اسلام کو تین مہینے باندھ لیا اور شام میں تین مرتبہ بہت اونچی دعا بہت ہی مشیب دعا ہے ربی اللہ جنوں کا میں راضی ہوا اللہ کو قربان کر وزیل اسلام دینا اسلام کو دین مجھے پوری طریقہ اچھا نہیں لگتا ہاں فتنا نہ اڑوس پڑوس کا فتنا نہ دنیا ستانے کی آرام اور راحت اور سکون ہے اسلام کے پاس ہے جو مغربی معاشرہ کرا دھوکہ دیتا ہے کہ ہم عورتوں کے آزادی کے خواہ ہیں ہم شہیدانوں کے زندگی کا لطف دینا چاہتے ہیں میرے کی عزت و جلالت کی قسم اگر کوئی آسمانی کی نگاہ سے امتحان کی وجہ سے بھی پل کر کے لیے غیروں کی تحقیق اور تمدن کو اپنا کرنے کے راتوں پھر داڑھی بلا کر مجھے کیا ملتا ہے دیکھو کوٹ اور مزدور پہن کر مجھے کیا ملتا ہے دیکھو داڑھی لگا کر مجھے کیا ملتا ہے دیکھو اسلام کی ہم سب سلامتی میں اسے ڈاؤٹ ہے وہ کیوں آسانا چاہتا ہے ہمیں ڈاکٹر سے شفا مل رہی ہے کون سے چوہے نے ہمیں کاٹا کتے نے کاٹا پاگل ہم دوسرے ڈاکٹر کے پاس اور جانے کی کوشش کریں جب علاج ہو رہا ہے بھروسہ ہے یہ سماج ہے لاکھ لوگ سے ہیں کہ جو ہے ڈگری نکلی ہے یہ ڈاکٹر صحیح نہیں ہے عادت کا صحیح نہیں ہے دنیا ہمیں کچھ بھی کہے مذہب کو گالیاں دے قرآن کی توہین کرے پگڑیوں کی توہین کرے داڑیوں کی توہین کرے کچھ بھی ہمیں اعتبار ہے اسی کو ملنا ہی رب کا ہم نے اللہ کو رب کا لیا وہ بھی اسلام دینا اسلام کو دین مان دیا وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ آخا کا چہرہ آنکھوں میں آنے کے بعد کوئی چہرہ بھاتا نہیں نبی کا طریقہ زندگی میں آنے کے بعد کوئی طریقہ ہمیں سہاتا نہیں اللہ کو رفتان دینے کے بعد کوئی طاقت کی اور کوئی قوت کی ہمیں پرواہ نہیں مانو تم ایسے مانو کہ دوسرا ماننا کیا ہوا صبح میں لا کر کہا یہ تمہارا روکو نہیں کیا دوپہر میں کیا لایا اچھا یہ بھی کیا شام میں لایا اچھا یہ بھی کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے کہ تم صحیح میں نکاح کیے ہوئے باپ کے پہلو میں نہیں سوئی بلکہ جتنے افراد باپ کا دعویٰ کر رہے ہیں ہر ایک کے ساتھ ماں تو نے ان کے بسترے کو گرم کیا ہے ان کی ناجائز خواہشات کو پورا کیا ہے یہی مطلب ہے دوسروں کی ترجیح غیروں کے ہتھیار کی ترجیح و تبدیل کو اپنانے کا سواری ترتیب میں شخص ہے آپ جو کہتے ہیں بلی کے اوپر بین رکھنا پاجامہ رکھنا ہم تو ٹوپی کے نسخے سے پیدا ہوئے ہیں ہم کارپوریشن کی اولاد ہیں ہم گلی کے اندر سور اور کتے کا بہانا صاف کریں گے ہمیں شک ہے آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر کیا آپ کہتے ہیں ٹہنے سے لیجیے پاجامہ نہیں آنا چاہیے ہم کر کر ٹوپی کی اولاد ہونے کا سکون آپ کہتے ہیں رکھتے ہیں ہم داڑیاں بڑھا کر بش اور کلنٹن اور کی اولاد ہونے کا دیں گے ابو بکر تمہیں کیا عمر تمہیں کیا ہم تو ہندوستان میں رہتے ہیں اس نے اسلام کو مانا اس نے راحت امن سکون آئے اور عشرت کو سینے سے لگا دیا جس نے اسلام کو شکتی ملا سے دیکھا اس کی زندگی کو دیوانے کتے سے بدتر سے میرے لگا میں گرے بسوں میں رہے وہ آئے کرے میرے اللہ کی قسم اللہ کی قسم یہ خوب ہے فریش رہے یوں ہے اس کی زندگی ایک ہوتا ہے راحت اللہ کے حضور چند کرنے میں ہے راحت اللہ کا نام لینے میں ہے راحت آقا پر ضرور پڑھنے میں ہے راحت محبوب کے طریقے پر چلنے میں اجنبی گائے اگر کسی گاؤں میں چلی جاتی ہے گاؤں میں سستے میں گھر محدود ہوتے ہیں بیس مکان کا گاؤں ہے تیس مکان کا گاؤں ہے تو جیسے اپرادھ متعلق ہوتے ہیں جانوروں کے لیے پلا صاحب کی گائے ہے یہ پلا صاحب کی بکری اجنبی گائے اجنبی گائے گاؤں میں آ جاتی سارے لوگ پتھر مارتے ہیں بچے کھیلتے ہیں کوئی ان پکڑ کر کھینچتا ہے کوئی اس کے اوپر سوار کیوں اس کا کوئی مالک نہیں اگر گائے کا مالک معلوم ہو بھینس کا مالک معلوم ہو اور کھیلنے لگے ڈر ہے ہر صاحب پڑھ صاحب آئیں گے کہیں گے ہو لو اگر کو ہمارے جانور سے کھیلتا ہے ہمارے گا تو لے ہے لاواری سے کے کھوٹے سے اپنا ناتا توڑو گے امریکہ مارے گا برطانیہ مارے گا یہ اپنے مذہب کے نہیں ہو سکے یہ اپنے پیغمبر کے وفادار نہیں ہو سکے یہ اپنے رب کے مندی پردار نہیں ہو سکے مارو ان کتوں کو جلاؤ ان کے ملکوں کو لوٹو ان کی عورتوں کی آبرو عزت کو تم نے موقع دیا نادا توڑ کر پکے اور مدینے سے بدیش میں رہتے جس کتے کے گلے میں رابط ہوتی ہے کارپوریشن والے اسے پکڑنے کی صورت نہیں کرتے تو اسلام کا لاقد ڈالو نبی کی غلامی اور اللہ کو پروردگار ماننے کے مزید اور پروردگار ہونے کا لاقد ڈالو دنیا کے فرعون کی ہمت کے نگاہ میں نگاہ ڈالے دنیا کے قانون اور دنیا کے سردار اور دنیا کے حکمرانوں کی ہمت تم نے تھا توڑا اور تم نے بے وفاری کی اپنے دین سے اپنے رب سے اپنے مذہب سے سب رہے ہیں عدالتوں میں جھگڑے سے بھی ہوئی ہے وہ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ جانا بڑی وَرَحْمَةً میری قدرت کی نشانی سورج نکلنا میری قدرت کی نشانی چاند کا نکلنا میری قدرت کی نشانی بغیر اور بغیر ستون کے لحاظ پاس ہونا میری قدرت کی نشانی جانی ستارے دوڑتے ہیں اپنے محبت کے اندر کوئی ستارہ کسی ستارے سے ٹکراتا نہیں ویشن سجری کی مستقبل ابھی ابھی نہ ہوتے ہو جائے سکون ملتا ہے ویلا اللہ نے کہا ہم دونوں میں ایسی مبت ایسی مبت ایسی محبت پیدا کرتے ہیں کہ اس محبت پر خدا کی شان رہی ملا ہو جاتی ہے پاس میں آتا ہے شہر اپنی بیوی کو تحجد کے لیے چلاتا ہے اٹھو بیگم اٹھو بیگم بیگم نہیں ہوتی بتاتی ہے میاں جی اٹھیے نا اٹھیے نا اور میاں آنکھیں بن کر سو گئے اور اس کے بعد میاں نے بیوی کو یا بیوی نے میاں کو پانی کے چیز دے دیے اور پڑ پڑا دہلے سر اٹھا بیوی اٹھی حدیث میں ہے آخان کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے دانت دکھنے لگے مسکرانے لگے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے حبیب پاک کے ماننے والوں کو نصیب ہوتا کی بات اللہ وہ ہم تم کی بات دھو اللہ نے کہا کہ Only God کرتے تھے لکڑی کا چوری کیا تھا فرماتے ہیں نے دیکھا آپ اسی جگہ سے پانی کیا کرتے تھے جہاں اما عائشہ نے اپنے لب کو لگایا اپنے منہ کو لگایا فرمایا عائشہ تم مجھے اور تو باہر مچھروں سے جھمیلے میں پڑا رہے نہیں یہ تو آقا کا دامن چھوڑتا ہے یہ تو میرے محبوب کا دامن چھوڑتا ہے اللہ کہتے ہیں بس آردا ذکری بہن کا جو میرے طریقے سے ہٹے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دوں گا اسی لیے دعا سکھائی ربنا حق لنا من ازواجنا وزریاتنا قرۃ اعین سورہ فرقان کے آخری رکوع کی آیت ساتھی ہو اللہ کو معلوم نہیں کہ چیز کیا ہوتی ہے محتاج کیا ہوتا ہے اللہ کو ہو کر نہیں گزرا اللہ تیری شان قریبی تیرے شان کریمی ہم ناپاک پانی سے پیدا ہونے والوں کو نیند مانگنے کا طریقہ بتایا اور کہا ربنا ہم لنا من ازواجنا وذریاتنا کا عنوان کیا تھا عورت جس کے پارکوں کے سامنے بیکار ہے سب سے بڑی تصویر یہ ہے کہ میرے آقا کے دعوت کو تھام لو میرے محبوب کے طریقے کو اپنا لو حضرت میں ہے کہاں کہاں کھاتے ہو جا اس کو گھر کا کامانا ہے آقا کے سرینے کو اپناؤ آقا کی معیشت کو اپناؤ آقا کے گھرانے کو اپناؤ تو یہ عورت جنت میں نہیں ہے کئی سی گئی مصیبت کے حالتوں میں اور نازک حالتوں میں اس نے وہ تاریخی کارنامے انجام دیے میرے اللہ کی قسم اگر حدیث میں نہ ہوتا تو شاید ہم اس کا یقین نہ کرتے کائنات کے سب سے قیمتی ہستی سربر کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی چالیس سال کے بعد اسرا پیرت اثرات اکرم اللہ حالت اتنی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم سردی کا زمانہ تھا میں نے کہا آپ کو کہ آپ پڑھ نہیں پا رہے تھے جب السلام جمرہ اپنے سینے سے آپ کے سینے کو ملایا تو سیدھا سینے سے ملنے کے بعد ایک نسبت ایک نیٹورک پیدا ہو گیا اور آہار اس کو پڑھنے لگے لیکن اس کے باوجود کلام اللہ کا کلام بخاری چلی بابو وکیل بنی یہ بنی کیسے شروع ہوئی اس میں لکھا ہے کہ جب بنی آتی تھی شروع شروع میں زنجیر کی کھٹ کھٹاٹ یہ جو سنکل ہے زنجیر جب ملتی ہے آپس میں کھٹ کھٹ کھٹ کر آواز آتی ہے بابو فصیر بنی کے اندر لکھا ہے کہ پہلے کھا اور بعد میں وہ زنجیر کی آواز میں نہیں آیا کرتی تھی ایک صحافی بیان کرتے میرے زادوں پر میری رات پر میرے مولا کا ٹہرا میرے محبوب کا خدم مبارک تھا اسی حالت میں وہی آ گئی فرماتے ہیں عرب کے سارے پہاڑ اگر میری رات پر دیے جاتے تو میں برداشت کر لیتا لیکن وہی کی جو سختی تھی میں برداشت نہیں کرتا لگ رہا تھا کہ میری رات کی ہڈیاں کٹنا شروع کے افتتاح کے لیے شراب کے شو کے اداٹن کے لیے اور بیان کا کاٹنے کے لیے تم نے اللہ کے قرآن کو رکھ دیا تو یہ تمہاری کم ضروری ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ انسانوں کے لیے اچھا کا کلام ہے یہ اللہ کی صفت ہے مخلوق بھی نہیں ہے مخلوق پانی ہے کل آواز فرمایا کمی بڑی تو آنا سب مجھے پہلی مرتبہ فرشتے کو دیکھ کر اللہ کے کلام کے بوجھ کو برداشت کر کر لگا کہ میرا انتقال ہو جائے پسینے ٹوٹنے لگے کائنات میں سب سے کچھ نصیب چہرہ آتا ہے کوئی آدمی مجھے لڑکی پیدا ہوئی ہوتا ہی جانا حضرت دھرنا اچھا نام کیوں لاگت ہے تم ہے تم ہے اگر حضرت قطع رضی اللہ تعالیٰ سے مزار کی مٹی کا ذرہ ہمارے کفن کو لگ جائے میرے رب کی جہنم کی آپ خبر کا نام بڑھا ہو جائے اپنا کتنی خوش نصیب ہے کتنی خوش نصیب ہے کتنی خوش نصیب ہے جنہوں نے رکھو خدے کا نام رکھو خدے کا نام رکھو فاطمہ نام رکھو لڑکوں کا احمد نام رکھو محمد نام رکھو قیامت کے دن آقا کہیں گے میرے ماننے والے محمد میرے ماننے والے حامد میرے ماننے والے قاسم میرے ماننے والے رقیہ میرے ماننے والی خرسوخ میری ماننے والی زینب بڑھاؤ اتنا بڑھاؤ اتنا بڑھاؤ اتنا بڑھاؤ کہ اس آپ کے مسلم ہو کر رہ جائے خاص ہو کر رہ جائے کہ تم نکالنا چاہو گھر گھر نہ نکالو والی پیدا ہو کتنی خوش پر کائنات کی ساری عورتیں پیدا ساری عورتیں قربان سب سے پہلا چہرہ جس نے نبی کے چہرے کو دیکھا کو پیدا کر دیا آپا کو نبوت ملی تو اس نبی کے چہرے کو سب سے پہلے آقا نے کسے دکھایا اللہ خطیہ نمران جی اللہ اتنا نصیب اے اللہ اتنی خوش نصیب کہ نبی کے نبوت والے چہرے کو رسول کے رسالت والے چہرے کو پہلی مرتبہ سے ہی نکالے گئے کوئی بیماریاں کی چوٹی سر کرتا ہے کوئی موٹر بائک مقابلے میں بس جاتا کیا ہے یہ اللہ خطہ نبی کے چہرے کو جس چہرے پر کائنات ملا ہے نبی کے چہرے پر جنتی رونے پتا ہے نبی کے چہرے پر جنت کے سلمان پتا ہے ابا تم نے نبی کے چہرے کو دیکھ لیا آقا نے کہا سب ملو گی سب ملو گی عورت جنت بنتی ہے عورت راحت بنتی ہے کیسے فرق سہارا دے رہی ہے آقا آپ میں راگ میں نبیوں کے امام بننا ہے آپ سید الانبیاء ہیں امام الانبیاء ہیں مسلح پاکستان اتنا باقی ہوتا مسلح پاکستان جب رہی آئے آقا کو پکڑ کر مسلح پر لے گئے فرمایا کہ آج لگ نہیں آ رہے آپ ہر پیغمبر کو کہا گیا تمہاری پیغمبر اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی کہ پہلے آپ کی نبوت کا اعلان کرو تصدیق کرو اور بعد میں اپنی نبوت کا اعلان کرو آپ کتنا اونچا مقام جس میں حضرت آدم حضرت حما کے قریب گئے فرشتوں نے کہا پر عورت ملتے ہی ہاتھ بڑھانے لگے میری تو افطار ملتے ہی اپنا دل بہنا تو دو حضرت سہارتوں نے کہا جنت اللہ کی بھائی اللہ کا ابا اللہ کی بھولے اللہ کی اللہ کے کیا کہا تمہاری اولاد میں آخر میں کبھی آئے گے ان پر ضرور پڑ تو اما ابا کا بہن ادا ہو جائے یہ کیا دافا آپ کی اور سہارا کون سہارا ایک دیوا اور یہ جب آتی ہے دین پر یہ جب آتی ہے اسلام پر استقامت کا وہ پہاڑ بنتی ہے کہ نبیوں کے نبی کائنات کے سردار کا سہارا بنتی ہے لب ملونی لب ملونی پہچان گئی فتح رضی فتح رضی اللہ نا ایک تاثر عورت تھی عرب کی صحیح کسی شرافت والی خواتین میں آپ کا لباس تھا پہچان لی آپ نے پہچان لیا ہاں، میرے محبوب آپ کم کرتے ہیں آپ پسینے سے ہو آپ کو روحانا وزن سب ودو روحانہ نواز کے لحاظ پر اے آقا ہے برا کیا ہے پریامن کالا ضرورت شر نہیں آ جس نے شر کیا وہ شر کو پائے گا نہیں ساتھی زمین آپ کا خطاب آپ کیوں ڈر رہے ہیں اتنا غلط تفصیل الرحمان سلا رحمی کرنے والے بطوفی المعلوم ساتھ لڑائی کریں گے جھگڑا کریں گے اپنے علاقے سے ایک سفر میں بزرگ سے ملاقات ہوئی دہان کے حالات سے آسمانی کے حالات سے دعا لینے کے لیے انہوں نے ایک بات کہی بڑے سیدھے سادے ہیں بالکل ہارڈ پر ہوتے ہیں جبکہ اس کا ایک بیٹا کلکتہ ہے ڈیفینس کے اندر بڑے پوسٹ میں اور بنگلور کے اندر سافٹ ویئر کمپنی میں بڑے پوسٹ میں ہے اور گائے کی بنتی ہے کے ایک مدرسے میں وہی تعلیم دیتے ہیں انہوں نے جو ہدایتیں دینی تھی اور جو نصیحتیں کرنی تھی انہوں نے کی جب رخصتی کا وقت آیا انہوں نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا مان کی نہیں کر پائے گی میرے رب پر میرا اعتماد اور نے کہا اتنا اعتبار پر ہوتا یہ دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کام سے ہمارے گھر کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی گائے کو گائے پالتے ہیں اور جو گائے پالتا ہے گھر میں باندھے نہیں رکھتا اس کو صبح میں چھوڑ دیتا ہے اور سورج غروب ہونے کے بعد گائے یا تو خود کو خود آ جاتی ہے یا چرواہا اس کو لے کر آ جاتا ہے انہوں نے کہا میرے رب کی قسم جب ہم گائے کو چھوڑتے ہیں پھر ہماری کہہ کہہ چھوڑتے ہیں اور جس دن میری یا میں کو کوئی حادثہ کر کے ضرور آتی ہے میں آپ کو اللہ کی امان میں چھوڑ رہا ہوں فی اللہ کی بزری جو خدا میرے گھر کے جانور کو فی امانی شاہی بزی تھی کہنے پر اپنی امان میں لے گا ہم جو ہے آدمی دین اور اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے والے کو اللہ کی امان میں دے تو کیا اللہ کے راستے میں چلنے والا میری گائے پکڑی گیا ماحول بناؤ یہ ہائے ہائے بائے ہائے پوسو ڈاٹا چپل باٹا یہ چھوڑو السلام علیکم ورحمۃ پس گھر خالی ہو السلام علیکم والا اللہ کی سلامتی ہو اللہ کی رحمت ہو اللہ کی برکتیں ہوں اگر نہیں ہے تو فرشتے رہتے ہیں جنات رہتے ہیں السلام علیکم والا کی تعلیم ماحول بناؤ اور نکلو اس وقت تک نہ نکلو باہر قدم کے اندر کی سلام کا جواب دے اور امان نہ کرے میں تمہیں اللہ کے امان میں دے رہی ہوں اللہ کے امان میں جائے گا تو کوئی بات نہیں کر پائے گا ہے اللہ نے جسے اپنے امان میں رکھا حضرت السلام کو سلام کو رکھا تو سمندر میں حضرت پشا کو دلا پایا حضرت ابراہیم کو اپنے امان میں رکھا تو نمرود نے ہاتھ میں جلا پایا جن کو اللہ اپنے آواز میں لیتے ہیں اپنے حص میں لیتے ہیں یاد بناؤ بچوں میں اسکول جائیں تو کہیں مائیں بھی آواز لاری بنو دے اور دعا رخصت کر دے گی دین کا وہ کا وہ خواتین عمل کا یاد نہ ہو کنڑ میں لکھ کر لگاؤ تیلگو میں انگلش میں جیسے ہو لکھ کر لگاؤ ایپ کی بات نہیں دنیا کے کتے ہیڑوں کی فوٹو لگاتے ہیں رنڈیوں اور تالیوں کی تلاشی سینے سے چمٹاتے آتے ہیں وہ ایسے ہی میرے محبوب کا طریقہ ہم تو مرے گئے طریقوں پر ایک گئے طریقوں پر کل اتنا سدا کی ون دبایا رب العالمین عورت دیندار بنے گی بچے دیندار بنے گے گھر میں امن آئے گا سلامتی آئے گی اور یہ عورت جنت کا نمونہ بنے گی اور یہ بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں بنے گے اگر بھی اتنا آئے گا میرے محبوب کا طریقہ زینب نام بیوی مرد کو چین دینے کے لیے مرد سے رشوت لینے کے لیے نہیں وہ خالی ہو رہا ہے وہ رہا ہے وہ پیشاب لے جا رہا ہے وہ بہانا لے جا رہا ہے وہ ہاسپٹلوں کا سواب نہیں صاحب آقا کو سہارا بنی اور ان لوگوں نے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزی کی زیارت کروائی اللہ بہت سے پہلے ہمیں آپ کے روزے کی زیارت نصیب کرتا ہے اللہ تعالیٰ بار بار بار بار اپنے اپنے در حبیب کے در ہمیں بلا کسی کو امریکہ جانے پر شان ہو تو شان ہو کسی کو برطانیہ کے کتے بننے پر فخر ہو تو ہو ہم تو خود کر بھی نہیں دیکھتے ہم مرنا چاہیں گے ہم جینا چاہیں گے آپ کی نظر ہم صبح ہو گمبد خطرہ کو دیکھ کر کہے الحمد للہ بادہ بادہ مشہور موت کے بعد زندگی ملی تو خطرہ کو دیکھ کر نماز پڑھی تو محبت کی مسجد میں پڑھی قیام کیا تو بھی کیا ہمیں نام شہروں میں مزہ آتا ہے آہا مدینے کا نام لے کر اور جنت البقی کا نام لے کر گمبد خطرہ کا نام لے کر صحابہ کتنے کچھ نصیب سے آنکھوں سے تم آتا کو دیکھا آقا کے ساتھ رہا کرتے تھے آقا کی ابتدا میں نماز پڑھا کرتے تھے جب جاؤ گے پہلا سراخ ملے گا جادیوں سے ارام مست رسول کیا ہے حضرت مطلب آپ کو ضرور پڑھنا ہے رسول اللہ ایک قدم آگے ایران تو تعالیٰ علی بدری صدیق اللہ ہوتا حضرت پر آپ کو سلام پڑھنا ہے ایک قدم آگے کائنات کا کوئی بد نصیب مسلمان ہوگا آقا پر ضرور پڑے صدیق پر سلام پڑے اور حضرت فاروق کو چھوڑ کر جانا ہے اے کارو اے کروڑ کروڑا کروڑ انگھا ہا ارب لوگ چودہ سو انیس سال سے میرے محبوب کے سر پر میرے محبوب کے روزے پر جب سلام اور سلام پڑھنے آتے ہیں عمر عمر تم پر بھی اتنے ہی کروڑہ اربا ارب سلام تم پر بھی دیکھ لینا تصویر میں دیکھ لینا میں دیکھ لینا جو گیا ہے پوچھ لینا کہ صرف ضرور نہیں پڑتا ابو تمہاری بہن کا ہے عمر تم تو نبی کو قتل کرنے کے لیے نبی کو مار دے نکلے تھے تو جب یہ کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا نقصہ مکے رہے ہیں تم میان سے تلوار نکال کر مارنے جا رہے تھے وہ راستے میں کسی دیوانے نے کہہ دیا ارے پہلے اپنی بہن کی خبر لو وہ تو دین سے پھر گئی ہے اپنے آبا ادا کی اور واپس کے دین کو اپنا چکی ہے جاؤ پہلے خبر لو اچھا میرے گھر کی بہن اور تیرے گھر کی اور وہ آبا داخ کے دین سے میری میں خبر لوں گا گئے نکلے تھے گھر سے کیا کو قتل کرنے کریاپت ہو لا تو مریاد اور جب گئے تو کھیتری سے کمزور تھی گئے جا کر کشی گئے اور بہن کی عمر کی یہ عمر کی بہن تھی سلا جان کر بیٹھ گئی اور کہا سب سیما انتہار حیات دنیا جیسے جادوگروں نے کہا جو کر سکتا ہو تم کر لو اور جو تم کرو گے اس دنیا میں کرو گے جان آپ اس سے آگے کچھ نہیں کرو سب کا ہاتھ جو یہی جملہ دوہرایا تو سر مرد بڑھ میں آئے اور ایک تھپڑ رسید کیا فاطمہ کے چہرے سے خون نکلا خون نکلا تو عمر کی غیرت نے للکارا اصلیت نے ان کو غیرت دلائی کہ عمر مرد ہو کر عورت پر ہاتھ چلاتا ہے وہ خون کا خطرہ نکل رہا تھا کہ عمر سلیم پر دیکھ گیا کیا پڑ رہی تھی ذرا لاؤ تو نہیں کہا اب تو جانی میں پھنس چکا ہے ہاں میرے رب کا کلام ہے دیکھو عورت ایمان بات پر قاتل جو ننگی تلوار لے کر پیغمبر کا قتل کرنے نکلا ہے اندازہ لگاؤ اس طاقت و قوت کے سامنے حقانیت پر جمے رہتا اور یہ کہنا عمر تم ناپاک ہو میرے محبوب کے کلام کو لا الا المطہرون اسے پاک صاف لوگ چھو سکتے سوچو سوچو یہ صحیح کہہ رہا ہوں جب مجھ پر آئے گا واقعہ خدا جانے کو اس کی پتی گلی چھوڑ کر کھا دوں گا اوپر کہ اس پر قربان ہماری جان ہماری ماں ہماری اولاد کیسے ثقافت کی پہاڑ کی بچی ہوئی تھی کہ پک کا ایک ظالم قاتل ننگی تلوار کو لے کر محبوب کے قتل کرنے کے لیے نکلا ہے اس کے سامنے کہہ رہی ہے کہ لاج بس ہو گل ہوتا کیا صورت کیا جذبہ ٹھیک ہے بزرگ کیا اور غسل کرنے کے بعد جب آئے تو پھر اس کے بعد آئے آیتیں پڑھنے لگے سورے صاحب انٹا کتابہ آیت کرتا ہوں حضرت عمر اب مجھے بات سمجھ میں آ گئی گئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف پر رابطے آپ کے جو سیکورٹی گارڈ تھے محافظ تھے کھڑے ہوئے اوپر آ رہے ہیں نے فرمایا نیکی کے ارادے سے آیا ہے خیر لے کر جائے گا اگر برائی کے شرط کے ارادے سے آیا ہے اپنے انجام کو پونجے گا عمر خدا روکو عمر آئے قد میں تمہارے پر گر گئے فرمایا کلمہ آخا کریما بڑا کی جاتی عمر تجھے کلمہ ملا ہے عمر نبی کی دعا اگر ملی ہے اور نبی کی دعا کے سطح میں تو سارے اجازت ہوا ہے ایک عورت کے سطح میں حضرت فاطمہ تو یہ عورت جنت بنتی ہے یہ عورت ایمان پر آتی ہے اس تحاوت کی وہ چھوٹی بنتی ہے وہ چھوٹی بنتی ہے کہ وقت کا وہ چادر وقت کا وہ ظالم کہ دھن کی تلوار لے کر وقت کے سبھی کو قتل کرنے جاتا ہے عورت اللہ نے وہ طاقت اور قوت کی ہے کہ اس کے دل کو پھیر کر ایمان کی طرف لگا دے اور اسے جہنم کے راستے سے چھوڑ کر جنت اس کا راستہ بتا دے کس میں ہے یہ طاقت اور یہی بگڑتی ہے یہ پیغمبروں میں ایک پیغمبر تھے اور لوگ ان کے دشمن تھے اللہ نے ان کو طاقت اور قوت عنایت کی تھی کہ اگر بڑے بڑے لوگوں کی زنجیروں سے انہیں باندھ دیا جاتا ایسے کیا تو پکڑی کے جالے کی طرح زنجیریں ٹوٹ گئی اور کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ گئی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے اس پیغمبر کو کیسے مارا جائے اس پیغمبر کو کیسے قتل کیا جائے شیطان نے آ کر تصویر بتائی بیوی کے دل میں بات ڈالی کہ پیغمبر کو اگر قابو میں کیا جا سکتا ہے تو صرف ایک طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ ان کے سر اور گاڑی کے بالوں کو رستہ بنا کر اسے کھاٹی ڈال کر اگر بات دیا جائے پیغمبر جو ہے زنجیروں کو تو توڑ سکتا ہے لیکن اپنے گاڑی کے بال کو توڑ نہیں سکتا اور سیکھنے میں آئے اور شرارت پر آئے ملکوں کے ملکوں کو تباہ کر دیتی ہے تاراش کر دیتی ہے نیست نابود کر دیتی ہے قوم کے لوگوں سے اس نے ہاتھ پلا دیا باغیوں سے بداروں سے کہا کہ تمہارا ساتھ آج رات ہو جائے گا اب میاں سے محبت کی باتیں کرنے لگے پیغمبر نمبر لگے ظالم قسم کی عورت آج کی کتنی میاں محبت کہاں سے آ گئی کرتے کرتے کرتے کرتے داڑھی کے اور سر کے بالوں کو نوچ کیا اور انگلیوں کو ملا کر اس نے جو ہے بالوں سے گھاٹی مار دیا اور اس نے چٹکی بجائی اور ان کے لوگ آئے انہوں نے نبی سے قتل کر دیا نبی کے جسم کے ٹکڑے کر دیے اور نبی کا قتل ہوا وہ عورت سمیت وہ ساری قوم تباہ ہو گئی برباد ہو گئی پیغمبروں کی تاریخ اٹھا کر دے گئے حضرت ابراہیم علیہ سنا و سلام کی بیویاں شاہد کی بنی تو حضرت ابراہیم کی قوم میں نجات بازی بنی حضرت لوگ کی بیوی داخل مان تھی قوم تباہ ہو گئی برباد ہو گئی حضرت لوگ کی بیوی نافرمان تھی قوم تباہ ہو گئی برباد ہو گئی قوم بچی نبی کی بیوی کے بچنے کی وجہ سے ایمان کی وجہ سے قوم تباہ ہوئی برباد ہوئی وہ نبی کی بیوی نافرمانی کی غداری کی اللہ نے قوم کو تباہ اور تاراج اور برباد کر دیا یہ عورت زندگی ہے اور یہ عورت موت ہے وہ اپنے کے مزاج کو جانتی ہے اس کا مزاج گرم ہے زندہ ہے کاؤن قوم کی بات کرنی چاہیے بجلی لانے کا ذریعہ پینشن دے کر شوگر لانے کا ذریعہ اور ہارٹ اٹیک کا ذریعہ اکثر یہ تین عورتیں جہنمی عورتیں ہیں اس کو معلوم ہے کون سے وقت کون سی بات کہنے سے کیا اثرات اس کو مرتب ہوتے ہیں اب تو تاریخ سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی اتنی ترقی کی ہے کہ آج کی سائنس اور اثرات پڑھتے ہیں بعض خاص کتابوں سے اچھے اثرات پڑھتے ہیں آج کی زمانے کی عورت کا فریدہ ہے کہ اس کے سب کی آنکھوں کو جو رنگ ضرور پہنچائے نے جتنی عورتوں کی چار نشانیاں بتائی ان میں پہلی نشانی یہ بتائی ایزا شوہر تیرے میاں کو کون سا جوڑا پسند ہے وہ ساڑیاں پسند کرتا ہے وہ جو ہے چوڑی دار لباس پسند کرتا ہے وہ کنکیلے تذکرہ عورت کا کرنا یہ کتنا ہے مرا اچھا یہ بڑے لوگ غریب لوگ ہم کا نہیں کر رہے یہ نہ سمجھو کہ جو بیٹھے بیٹے پدا کا نہیں نوجوان یہ بوڑھا آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے میں چیئر رکھ کر یہاں پہنچ کر میں گئے یہاں سے وہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنے والے کم کھیلوں میں علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ قیام فرض ہے قیام نماز کے فرائض میں سے ہے جو قیام نہیں کرے گا تیر میں بیٹھ کر نماز پڑھے گا سجدہ صحیح نہیں کرے گا اللہ کے قرآن کو دو سالوں بیٹھ کر دین کی باتوں کو تشہد کی حالت میں لیتے بیٹھ کر ادب احترام سے نہیں سنے گا اسے بات مدد مطلب نہیں ہوگی چیئر میں بیٹھے گا وہ چیئرمین بنے گا چیئر پرسن بنے گا یہ سب چیزیں کہاں سے پیدا ہوئی وہاں سے اللہ ہوا چونی اوبی کا قبل ابل یہ جو نوجوان ہٹے چٹے چیئرمین بنے ہوئے ہیں اور مسجد میں کرسیوں میں بیٹھ کر پیسہ کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں کہ بیویوں نے ان کو بڑا دیا بڑے پیسے بھی تھے نہیں بلکہ پہلے کے لوگ سو کے ہاتھ پاس ہو کر ہی جاتے تھے اس سے پہلے وہ ٹی وی کو چھوڑ کر نہیں جاتے تھے بلکہ سب میں اٹھے بیٹھے رک کر بھی جاتے تھے ہارٹ اٹیک کی بیماری اردے پیٹ ہونے کی بیماری اور سے رکھے جام ہونے کی بیماری یہ تو نئے زمانے کی تحقیق نئے زمانے کی دائیں ہے میرے اللہ کی سب مان لو مان لو مان لو کہو رتی ربا میں اللہ کو رب مان مان کر لو کتنے بڑے سامٹ دیکھوں میں دیکھو ہائی اسکول کا مسئلہ تھا بچے سپریم کورٹ کے اندر گیا تو کیا انہوں نے کہا کیا کہا ہم ہندوستان میں تاریخانی ضبط کو لانا پسند نہیں کرتے یعنی ہندوستان کی جو عدالت عالیہ ہے سب سے بڑی عدالت اس عدالت کے اوپر کوئی عدالت نہیں اس عدالت کے اوپر کوئی سنوائی نہیں ان کے دوست کی عقل ان کے فیصلہ کرنے والوں کی سمجھ کہتے کہ داڑھی ہم طالبان کو رکھ کر دیکھ کر رکھ رہے ہیں یہاں آپ کو دیکھ کر یہ کب پیدا ہو گئے طالبان ان سے کیا لینا دینا ہمیں یہ کون قوم ہے یہ ہم نے داڑھی رکھی محبوب کے چہرے کو دیکھ کر ہم نے داڑھی رکھی قرآن پڑھ کر ہم نے داڑھی رکھی بخاری پڑھ کر ان گدھوں کو اتنا نہیں پتا نہیں اور اس کو انہوں نے کہاں سے جوڑا تالیبان کر کہ داڑھی رکھنا تھا وہ سب خود بھی تعلیم کہتے تھے ان کے جو گرو اور پنڈت جو ہوتے ہیں بڑی بڑی جو ہے بڑی جو والی داڑھی یہ بھی تالیبان کہتے ہیں یہ تو تو یہ داڑھی رکھتے سب وہ داڑھی نہیں اور ان کے گروہوں کی اور ان کے پنڈتوں کی داڑھی ہوتی نہیں ہوتی تو یہ بھی ساری ہے میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں اسلام مان لو عقل آ جائے قرآن پر آ جاؤ میرے محبوب کتنی حماقت اور نئی گزری بات ہے وہ کون کی بول بولنا گیا کون کی ایل پی جی یو پی جی پڑھنے والا بولنا گیا بچہ بھی بولا ہے بول رہا ہندوستان کی عدالت عالیہ کے بڑے عقل والے ججمنٹ ججوں کا ججمنٹ ہے کہ ہندوستان میں ہم تعلیم مذہب ہونے نہیں دیں گے ہم طالبات کر کس کے بات نے کہا کہ تالیبندہ طالبات کلچر کر میرے محبوب کا طریقہ میرے محبوب کا چہرہ قرآن اور حدیث کو دیکھ کر طالبان رہیں گے تو بھی رکھیں گے ہم اور طالبان کا وجود قتل ہو جائے تب بھی ہم داڑھی رکھیں گے طالبان سے داڑھی کا لینا دینا نہیں ہے کیا سمجھ ہے صاحب کیا اور عدالت عالیہ کے بڑے منصف اور عدالت عالیہ کے بڑے ججوں کی عقل اصل میں کہہ رہے کہ وہ نبی کی اس سندر کو ایک چھوٹی قوم کی منسوخ کر رہے ہیں اگر کر رہے ہو تو سارے پنڈت آ جائیں گے لپیٹے میں گوتم بدھ آ جائیں گے لپیٹے میں اور جتنے غیر داڑھی رکھ رہے ہیں سب آ جائیں گے طالبات کے ساتھ میں ہیں یہ بات ہے کہ اسلام پر آ جاؤ آقا کے طریقے پر آ جاؤ نہ نجات بیوی جنت ہے اور ہٹو کے غلامی ایسے کروائے گی ایسے کروائے گی چھٹی کا دوریا آ جائے گا اور پتا بھی نہیں لگے گا غلامی ایسے کروائے گی پتا بھی نہیں لگے گا ارے مجھے سر کا درد ہے پتا لگ گیا تو ٹیبلٹ کھا ٹائم ملیریا آیا پتا لگے گا میں علاج کراؤں گا وہ تمام کروائے گی وہ کتے کی طرح کٹوائے گی وہ غلامی کروائے گی اس کو اس کے باپ کو بھی صرف گرام ساتھی کو بھی پتا نہیں کہ میں ایک نمبر کا جو کا غلام تک کا بیان سننے کے بعد جو غیر دیندار ہے جو میرے محبوب کس طریقے سے ہٹا ہوا ہے جو نصیق وبلا ادب کو نہیں مانتا وہ بھی اسلامی دینا کو نہیں مانتا وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو نہیں مانتا اب تک یہ سوچا یہ تقریر ہے نا منجے چھوڑ دو سب کو بتا یہ جو دنیا دار ہے وہ یہ سوچ رہا ہوگا اور اللہ کی نعمتوں سے جو مالا مال ہے کے طریقے پر جو ہے وہ تو مزے میں ہے صاحب جتنی دنیا میں کامیابیاں ہوئے ہیں ابو جہل اتنا مشہور نام ہے اتنا مسلمان بنو ہوگا ہے نا ہیرو ہیرو ہے یہ کافروں اسلام مسلمان دشمنوں کا ہیرو ہے مشہور فلم ہے یہ ڈاکو ہے ابو جہل کی گھر کی تصویر ابو جہل کا گھر کا کلچر کیسا ہوگا اکرما جو آپ کے ابو جہل کے گوشت میں سنا بڑا ابو جہل کے گھر کا ماحول ملا کلچر ملا پتے مکہ کے بعد دو چھوڑ کر بھاگنے جا رہے تھے اکرما کشتی والے کو بات کر لیا کہا کہ اتنے پیسے لو اور مجھے یہاں پیسے رکھو چکر کراؤ گے میرے جیون کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے دقت کمی وہ اس بات کا بیٹا ہے تو ابو جہد کا بیٹا چھوڑیں گے آپ تو چنا کے بات ہو رہی تھی اور اکرما کی بیوی آقا کے دربار پر گئی فرمایا آقا یہ میرے سر کا دوپٹہ آپ کے قدموں پر ہے جیت میں نے میرے آئی آقا نے فرمایا کیا چاہتی ہو بتاؤ نہیں آقا وعدہ کرو کہ اپنی کو نام مراد واپس نہیں بھیجو گے خالی دعوت نہیں بھیجو گے نے کہا بیٹی بتاؤ بہن بتاؤ کیا نہیں آپ کو وعدہ کرنا پڑے گا آقا نے وعدہ کیا تو کہا آقا اس دوپٹے پر آپ کے قدم مبارک بچے ہیں اور اپنے شوہر ابو جہل کے بیٹے اکرما کی امان لے کے آئے دشمن کے بیٹے دشمن کی پنا لینے کے لیے آئے ہو بالا تھا آخا تھا آلہ نے کہا چلو میں نے امان دے دی اب مسلمان کو اس کی طرف کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا گا اب کسی سے اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ اللہ بڑا ہے اللہ کے لیے تعریف ہے دیکھیں گے قتل کر دیکھنا آپ کے لیے آقا کے دربار سے امان لے آ چکی ہوں یہ کرما جو مکہ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے ایک پیر ساری اور ایک پیر تکتی میں ایسے جرنیل صحابہ بنے سفا سالار بنے یہ بہت جرنیل صحابہ جسے سالار صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں بچے ڈلنے لگے حقی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ اللہ کی یہ ہماری دادیاں بڑی بوڑیاں پڑھایا کرتی تھی حرام کبیروں لچوں دانیوں کے بول ختم کرو ختم کرو بس اب نوسط بہت ہو گئی بربادی بہت ہو گئی اب دیکھا نہیں جاتا بچے دلے اللہ اللہ اللہ اللہ ہے بچوں سے پوچھو اللہ کہاں ایک انگلی اٹھا کر شہادت کے آسمان کی طرف ہے بچوں سے پوچھو نبی کون تو وہ مدینے کی طرف اشارہ کر یہ تربیت کرو یہ تربیت کرو انگریز کو تو ہمارے شہر کو کتنے لاکھ مار کر بتا دیا اس کی تم پکڑ کر اس کا نسخہ پکڑ کر کیوں لٹکتے ہو حضرت شیخ الاسلام جوتا مار کر انیس سو سینتالیس میں ڈھگا دیے حضرت ٹیپو سلطان شہید اپنا لہو دے کر انگریزوں کے داخ کو دھبے کو اس ملک سے دھو دیا تم آئے ہو چودہ سو سال بعد اور پچاس ساٹھ سال بعد کہتے ہو کہ ہمارے گھر میں امریکی کا لوگ ہو جائے ہمارا گھر ماڈرن ہے کیا ہماری عورت رجنیوں کا لباس پہنتی ہیں چھو پر تو مٹی کے برتن میں کھاؤ میرے محبوب کے طریقے پر کھاؤ تو دیکھو زندگی میں کتنے ہو جاتے چراغ جلاؤ مدینے کا دور آئے گا تم کمیں لالٹین جلاؤ اور امریکہ کی روشنی کی بھی تو کو تمہیں دے گا نہیں وہ خود فقیر ہے وہ دوسروں کو کیا دے گا سب سے زیادہ فصل امریکہ سب سے زیادہ چوریاں امریکہ سب سے زیادہ سلاح امریکہ میں سب سے زیادہ جیل میں جانے والے لوگ امریکہ میں اور سب سے زیادہ کڑا قانون امریکہ میں کچھ اپنے ملکوں نے سوارا وہ دنیا کو کیا عمل دے گا کیا تکلیف دے گا اور دنیا سے کیا دہشت کا کام آؤ ہم عمل دیتے ہیں آؤ سلامتی ہمارے کو بتاؤ سلامتی ہمارے پاس ہے امن ہمارے پاس ہے اللہ کے باتوں پر جو یقین کرتا ہے دنیا روکا دے سکتی ہے اور دنیا ددہ کر سکتی ہے پھر اللہ تو کافی نہیں گا میں نے بتایا تھا اگر علیہ السلام اس بنو اسرائیل کے آدمی کے لیے جس نے طلب کیا تھا کہ میری ساری زندگی کا کوٹا مجھے مل جائے پانچ لاکھ روپے دس لاکھ روپے سے مل گئے اب تو چار سال بعد گئے ہو تو کیا چاہیے تھا کہ وہ سارے پیسے ختم ہو چکے ہوں گے لیکن دیکھا کہ دس لاکھ کے تیس لاکھ ہو گئے تو دس لاکھ کو تقدیر کہتے یہ تیس لاکھ اور جو دس لاکھ آئے کیا تقدیر کو بھی منا کر کوئی آدمی روپیہ یہ بڑا مشکل بدلا تھا حضرت علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا ایسا کیا ماجرا اس کی ساری روزی آپ نے دے دی تھی اور کہا تھا آپ نے دے دیا ایسا نہیں کہ کچھ دے دیا اور میرے جانے کے بعد پیچھے سے آپ نے ایسا تو نہیں یہ اضافہ کہاں کا اللہ تعالیٰ نے حضرت مطالعہ السلام کو کہا کہ موسا جو مقدر کی روٹی تھی وہ تو مل گئی لیکن ہمارا دستور اور ہمارا قانون ہے موسا ہم نے اس کو اس کی مقدر کی روزی دے دی لیکن تھا بڑا ہوشیار اس نے ہماری میں پاکٹ کروا کر ایک کا کروڑوں سوائے دو تین بلڈے پیدا دیں ہیں ایک دونوں کے غلام دیں گے اور ایک جو ہے مولڈنگ کا کیا کیا ہم نے بتاؤ کیا کیا انسانیت کے کے لیے لیے قوم ملت کے لیے تفصیل کی کتاب اس بار امام راضی اللہ نے کی کہ صرف ان کی اور کتابوں کو چھوڑ کر صرف تفصیل کی کتاب کو اگر دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں روزانہ تین سو صفحات کو ڈیوائڈ ہوتے ہیں یعنی ہر دن کو سو صفحات سیکھ پائے گا ایک خط کا جواب نہیں دیتے ایک ٹھیک سے اپنی ماں اور ہماری زندگیوں کی خیر و برکت نکل چکی ہے اللہ کم عمر میں اللہ کم پیسوں میں نیک لوگوں کو خیر و برکت دے دیتے ہیں بچا دیتے کہ ایم ہمارا اللہ کی کتاب پر ہو اور جناب محمد رسول اللہ کے طریقوں پر مکمل اعتماد ہو کیا آپ یقین کریں گے ایک بات آپ سے آئے قرآن میں سبزی ہو جی، سب زمین کے اندر سے لے کر طاقت سرا سے لے کر تک سب ہے نیو یارک کے ایک امام صاحب عیسائی ہے جب ان کے سامنے بات آئی طالب تھے ماحول میں پل رہے تھے عیسائی تھے ہندی ایمان تھا تو ان کے مسلم دوستوں نے ان سے کہا کہ قرآن شریف کے اندر سب کچھ ہے تو کہا ہماری عشا کا تذکرہ ہے کہا ہے پڑھا مریم کا تذکرہ ہاں ہے پڑھا تو پڑھنے کے بعد کہنے لگے مسلمان کے اندر عیسا کو مانتے مسلمان بھی حضرت مریم کو مانتے ہیں لیکن وہ گڑبڑ والے حساب کو نہیں مانتے کہ تین ہے مگر ایک ہے مگر ایک ہے مگر تین یہ کہتا ہے یہ پارکولا کیا ہے کہ تین خدا ہے مگر ایک مگر ایک خدا ہے تینوں میں بٹ یہ فارمولا آج تک کوئی پادری اور عیسائی کا بات حل نہیں کر پایا نہ قیامت تک حل کر پائے گا تین ایک کیسا ہو سکتا ہے تین دو تین ایک دو تین یہ ایک پیسہ ہوتا ہے اور ایک تین پیسہ ہوتا ہے ایک تو ایک یہ تین پیسہ ہو گیا یہ عجیب فارمولہ اس کے مذہب کا اس فارمولے نے چوٹ پلائی وہ نو مسلم ساتھی جو آج اتیاس کی بڑی مسجد کے امام ہیں تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے اپنے ایمان اور اسلام کا اقرار کیا اسی بات پہ کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات قرآن میں کچھ اور انجیل میں کچھ اور ہے حضرت مریم کے بارے میں قرآن میں کچھ اور ہے میں کچھ نہیں چور گدھے گزے کھڑ کھڑ کر باتیں کرتے ہیں تو اسی وقت ایمان اور اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا تو ایک عیسائی سے ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا کہ زندگی بڑی ہے تو ایمان اسلام بات میں بھی نہ سکتے ہو جب تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے تو کیا قرآن میں کچھ اور کلنڈر کا چہرہ کیا قرآن کے اندر کچھ اور کی تصویریں اور تصویرات اگر سب کچھ ہے تو یہ بھی ہونا چاہیے اگر سب کچھ میں یہ نہیں ہے تو سب کچھ میں گڑبڑ ہے تو ہم نیو یارک کے امام صاحب نے قرآن شریف کے اندر بش اور کلنٹن کی تصویر کیا دکھائی اور پھر انہوں نے سامنے والے ساتھیوں کو تصویر دکھا کر ایمان لانے پر کیسے مجبور کیا انہیں یہ زبان اگلی جمع آپ کے سامنے اور اوجنڈن کی تصویر براہ بات سے دکھانے کی کوشش کریں گے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو جنت کا سامان بنائے راحت